حضرت سراقہ بن جوحشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایک گمشدہ اونٹ میرے ہاؤس پر آ جاتا ہے جو میں نے اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے بنایا سوارا اور لیپا ہے اگر میں اس گمشدہ اونٹ کو پانی پلا دوں تو کیا مجھے ثواب ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں حرارت محسوس کرنے والے جگر رکھنے والے ہر جانور کو پانی پلانے میں اجر و ثواب ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار چھ سو چھیاسی